یہ ہنر کا گہوارا یہ ایل مر کا گہوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر یہاں ایک شولا ہے ہر سر یہاں مینارا ہے یہ علم ہنر کا گہوارا یہ علم ہنر کا گہوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شولا ہے ہر سر یہاں نارا ہے یہ ہنر کا گہوارا جو آدارا سوپو جی رہی تک بیری یہاں گو جی وہی تک بھی یہاں ہستی کے سنم خانہ کے لیے ہستی کے سنم خانہ کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں برسا ہے یہاں وہ ابر کرم اٹھا تب سوئے سرب سے یہ علم ہنر کا گہیا رام اس وادی کا سارا دامن شیراب بجو سیرب سے سیرب بجوے سیرب سے شیراب بجوے سیرب سے کو سارے یہاں دب جاتے ہیں کو سارے یہاں دب جاتے ہیں یہاں رک جاتے ہیں اس کا فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں یہ علم ہنر کا گہوارا یہ علم ہنر کا گہوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شولا ہے ہر سر یہاں مینارا ہے یہ علم ہنر کا گہوارا ہر باغ ہے جس کی امرت جلیے آدم ہے سو ساگر جس سے بھر جائیں سو ساگر جس سے بھر جائیں چاگل ایسا چاگل ہے محتاب یہاں کے ذروں کو ضرورت منانے آتا ہے یہ علم ہنر کا گہوارا یہ علم ہنر کا گہوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شولہ ہے ہر سرو نارا ہے یہ علم ہنر کا گ خورشید یہاں کے ہم کو ہر صبح جگانے آتا ہے ہر صبح جگانے آتا ہے ہر صبح جگانے آتا ہے یہ سہن چمن ہے بلکارت یہ سہن چمن ہے بلکارت ہر موسم ہے برسات یہاں باغ سہر بن جاتی ہے ساون کی اندھیری رات یہاں یہ علم ہنر کا گہوارا اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی تقدیس آیا آزادی کی تقدیس آیا آزادی کی اس بام حرم سے گونجی ہے اس بام حرم سے گونجی ہے سو بار آزا آزادی کی اس وادی گل کا ہر گنچا خورشید جہاں کہلایا ہے یہ علم ہنر کا گہوارا یہ علم ہنر کا گہوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر ہر پھول یہاں ایک شولا ہے ہر سو یہاں مینارا ہے یہ نی کا ہے جو جوڑی یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر کہلایا ہے وہ پیر کہلایا ہے وہ پیر لوا کہلایا ہے جو شنایتی روشن ہے یہاں جو شنایتی روشن ہے یہاں وہ شمع حرم کا پرتو گل والی علاجی تنویر نبوت کی جو ہے یہ علم ہنر کا گہوارا یہ علم ہنر کا گنوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شولا ہے ہر سر یہاں نارا ہے یہ ریم کا گہوارا یہ مجلسی میں گو مجلسی گد خود فطرت جس کی پاس ہے خود فطرت جس کی ہے خود فطرت جس کی قاسم ہے اس بزم کا ساقی کیا کہیے اس بزم کا ساقی کیا کہیے جو صبح ازم سے قائم ہے عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا سا عمل یہ علم ہنر کا دنوار کون کہاں دیکھا ہوگا ہو گو اخلاص کیسا تاج محل اخلاص کیسا تاج محل اخلاص کیسا تاج محل ایک سنم خانہ ہے جہاں یہ ایک سنم خانہ ہے جہاں یہ ایک سنم خانہ ہے جہاں ہم بہت تیار کا وہ روشن پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شولا ہے ہر سر یہاں مینارا ہے کا گنگارا ہے ازم حسین احمد سے بتا ہوں گا گیرو دار یہاں ہنگاما گیرو دار یہاں ہنگامہ یہاں شاخوں کی لچک بن جاتی ہے شاخوں کی لچک بن جاتی ہے شاخوں کی لچک بن جاتی ہے بات کے لیے تلوار یہاں کی دنیا عزیز اس محفل کے انفاس حیات فروزن ہمیں یہ علم ہنر کا گہوارا یہ علم ہنر کا گہوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر پورنیہ یہاں ایک ہے ہر سر یہاں سونا اس سازمان کے نغمے دیتے ہیں اپنی کا سوز ہمیں دیتے ہیں اپنی کا سوز ہمیں دیتے ہیں یقین کا سوز ہمیں اس بل میں جنوں کے دیوانے اس بل میں جنوں کے دیوانے اس بل میں جنوں کے دیوانی ہر راس پہنچ یز دا تک ہے عام ہمارے افسانی دیوار چمن سے زندہ تک یہ علم ہنر کا گیوار سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سو ہم کو اس ملک کے گئے سو ہم کو ملک کے دیش بر ہم کو یہ اہل جنو بتلائیں گے یہ اہل جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو جو صبح اصل میں گونجی تھی فطرت کی وہی آواز ہے ہم یہ علم کا گہوارا خوشبو ہم گلشن کے لیے اعجاز ہیں ہم گلشن کے لیے اعجاز ہیں ہم گلشن کے لیے اعجاز ہیں ہم اس برق تجلی نے سمجھا اس برق تجلی نے سمجھا شمع نور ہمیں یہ وادی اے دیتی ہے تعلیم کلیمی تور ہمیں یہ علم ہنر کا گہوارا یہ علم ہنر کا گہوارا دریائے طلب ہو جاتا ہے ہر میں کشتا پایا وہ یہاں ہر کا پایا ہو ہر میں کش کا پایا یہاں ہم تشنل بونے سیکھے ہیں ہم تشنل بونے سیکھے ہیں ہم تشنل بونے سیکھے ہیں میں نوشی کے آداب یہاں بل بل کی دعا جب گلشن میں فطرت کی زباں ہو جاتی ہے یہ کا گلوارا انوار حرم کی تابانی ہر سمت آیا ہو جاتی ہے ہر سمت آیا ہو جاتی جاتی ہے ہر سیتا ہو جاتی ہے ہر موج یہاں ایک دریا ہے ہر موج یہاں ایک دریا ہے ایک ملت فرد یہاں گونجا ہے ابد تک گونجے گا آواز اہل درد یہاں یہ علم کا گہوارا امداد رش دو اشرف کا یہ پنجم عرفہ پہلے گا یہ پنجم عرفہ پہلے گا یہ پنجم عرفہ پہلے گا یہ شجرا طیب پہلا ہے یہ شجرا طیب پہلا ہے سات ان کا پہلے گا خورشید دینی احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا یہ ان کا گہوارا یہ نور ہمیشہ چمکا گئے نور برابر چمکے گا چمکے گا یہ نور برابر چمکے گا یو سینا گیتی پر روشن یو سین گیتی روشن پر یو سین گیتی پر روشن اصلاف کا یہ کرداری ہے یوں سی گیتی پر روشن یوں سی گیتی پر روشن اسلاف کا یہ کردار رہے آنکھوں میں رہی انوار حرم سینے میں دل بیدار رہے یہ علم ہنر کا گہوارا علم ہنر کا گہوارا تاریخ کا روشن پارا ہے ہر پھول یہاں ایک شولا ہے ہر سر یہاں مینارا ہے یہ علم ہنر کا گلو